سوید بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صورت حال یہ تھی کہ ہم سات بھائی تھے ہمارے پاس ایک ہی خادمہ تھی ہم میں سے کسی نے اس کو تماچا مار دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے